بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی کریم ربش علی صدری ویسر علی عمری وال لقوتمب السانی قولی آج کا سبجیکٹ ہے تجدید اور مجدد یعنی مجدد کون ہے ایک حدیث ہے جو ابو داود میں آئی ہے ان اللہ یا بسو لحاظ الما اللہ راس کل میں راہ دی رہا اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا اس حدیث میں عام طور پر لوگ اس تلاش میں لگے کہ کس سینچری کا کون مجھے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈری بات ہے یہ پیسٹارٹری کلچر میں جیتے ہیں لوگ اس لیے عام طور پر لوگ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کون بروجی تھا کس صدی کا کون برج تھا کس صدی کا اس کی وجہ سے زیادہ جو گہری بات ہے وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے دیکھیے اس دنیا کے لیے ایک عام قانون ہے وہ قانون کیا ہے مت شعور اللہ انشاء اللہ رب العالمین اس طرح کی بہت سے آئے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ایزن سے سینکشن سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے تو ان آیتوں کو لے کر آپ سوچیں تو مجدد کا رول سیکنڈری ہو جائے گا پرائمری رول ہوگا خود اللہ رب العالمین کا وہ کس طرح دیکھیے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ جو ہماری دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو ڈسکور کرے اور ان کو استعمال کرے یہ کر سکتا ہے وہ خود کوئی انویشن نہیں کر سکتا کوئی تخلیق نہیں کر سکتا کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتا بلکہ اویلیبل ذرائع کو استعمال کر کے کوئی واقعہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر دیکھیے ایک کسان کو لیجیے فارمر کو تو کسان کہا جاتا ہے کسان غلہ پیدا کرتا ہے لیکن غلہ پیدا کرنے میں کسان کا کتنا حصہ ہے یعنی نائنٹی نائن پرسینٹ حصہ نیچر کا ہے نیچر نے سال بنایا نیچر نے پانی برسایا نیچر نے زمین میں کیمیکل رکھا نیچر نے بے شمار حالات پیدا کیے سورج کے ذریعے ہیٹ بھیجی پھر اس میں ایک تھوڑا سا رول کسان کا ہوتا ہے یعنی دین نائنٹی نائن پرسینٹ ہوتا ہے نیچر کا لیس دین ون پرسینٹ ہوتا ہے فارمر کا کسان کا یہی معاملہ دین کا بھی ہے دین میں جو کام ہوتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہو مسئلہ مجدد جو ہے یعنی ریوائو کرنے والا تجدید کو میں ریوائو کرنا تو یہ امت جو ہے چونکہ یہ امت آخری امت ہے یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی کبھی منسوخ نہیں کی جائے گی تو قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے کہ یہ امت قیامت تک زندہ رہے زندہ کے معنی کیا ہے جو قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے پرنسپل وہ پرنسپل سے واقع رہیں یعنی زوال کا کوئی ایسا درجہ نہ آئے جبکہ بالکل خاتمہ ہو جائے تو اس کے لیے تجدید کیا کی تجدید کے معنی ریوائو کرنا ریوائول یہ کیسے ہوتا ہے یہ کسی ایک شخص کا کارنامہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک شخص اٹھا اس نے اس کے اندر کوئی بہت ہی مسٹیریس کوالٹیز تھی اور اس نے کوئی کمال کر کے امت کو زندہ کر دیا ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہر زمانے میں یہ ہے کہ ہر سو سال میں ایک ایک مجد آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے نئے حالات پیدا ہوں گے جب تو ہر نئے حالات میں ایسے افراد اٹھیں گے جو حالات کو ڈسکور کریں گے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو اپرچونیٹی ہے اس کو جانیں گے اور پھر امت کو پھر سے ریوائو کریں گے یہ مطلب ہے تو تجدید کا کام ایک انڈیویجل سے نہیں شروع ہوتا بلکہ ہسٹری میں وہ حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہسٹری میں حالات پیدا ہوتے ہیں ان حالات کو دریافت کرنا پڑتا ہے پھر آپ امت کو ریوائو کر سکتے ہیں اس لحاظ سے مسلم امت کو سوچیے مسلم امت جو ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ زوال کا شکار ہوگی زوال کا مطلب ہوتا ہے ڈی جنریشن تو ڈی جنریشن کا شکار ہوگی لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جیسے پچھلی امتیں منسوخ ہو گئیں تو ایسا امت مسلموں کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ زوال تو آتا رہے گا کیونکہ زوال بھی ایک لا آف نیچر ہے تو زوال کا قانون باقی رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہر زمانے میں مجدد اٹھے اور وہ دوبارہ زدہ کرتے رہیں ریوائو کرتے رہیں تو زدہ کرنا کیسے پاسبل ہوگا حالات کو ڈسکور کرنا پڑے گا جس زمانے میں کوئی شخص اٹھا ہے ریوائو کرنے کے لیے اس کو اپنے زمانے میں جو حالات ہیں اس کو ڈسکور کرنا پڑے گا جیسے ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی صفت بتائی گئی ہے یقون بصیرم بے زبانی کہ مومن جو ہے اپنے زبان کو جاننے والا ہوتا ہے تو یہاں پر صرف مومن کی بات نہیں ہے مجدد کی بات بھی ہے مجدد کو اپنے زبان سے باخبر ہونا چاہیے ورنہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں کس طرح سے اس زبان میں بہت بڑی نادانی ہو رہی ہے مثلاً موجودہ زبانیں بہت سے لوگ دنیا بھر میں ایکٹیو ہیں مسلمان اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے وہ جہاد کے نام پر وائلنس کر رہے ہیں سوسائڈ بمی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا بھائی تم کر کیوں کر رہے ہو تو کہے گا ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ کہیں گے لیکن یہ کیا ہے یہ زمانے سے بے خبری کی بات ہے کیونکہ اب وہ زمانہ ختم ہوگا جب لڑکا حکومت قائم ہوتی تھی اب تو ڈیموکریٹک پروسیس سے حکومت ایمر کرتی ہے اب لڑکر کو حکومت نہیں کام ہو سکتی وہ زمانہ ختم ہو گیا وہ تو پچھلے زمانے میں کنگشپ تھا ہزاروں سال تک دنیا میں کنگشپ کا رواج تھا اس زمانے میں ایک حکومت دوسرے حکومت سے لڑتی تھی لڑ کر اس کا تخت چھیتتی تھی اور حکومت پر قبضہ کر لیتی تھی تو وہ زمانہ تو ختم ہو گیا وہ زمانہ اٹھارہ صدی میں ختم ہو گیا اب ڈیموکریسی کا زمانہ ہے ڈیموکریسی میں کوئی مستقل رول نہیں کر سکتا اب رول جو ہے پیریڈیکل ہو گیا یعنی پانچ پانچ سال کے لیے ہر پانچ سال میں الیکشن کیا جائے گا الیکشن میں لوگ ووٹ دیں گے تو جس کو زیادہ ووٹ ملے گا وہ پانچ سال تک رول کرے گا تو اس معنی کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں حکومت کام کرنے کے لیے وہ زمانے سے بےخبری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جب زمانہ ہے ڈیموکریسی کا تو وہ جی رہے ہیں ابھی تک اس زمانے میں کنگ کے زمانے میں ایسے لوگ تجدید کے کام نہیں کر سکتے تجدید کے کام کرنے کے ضروری ہے کہ آدمی زمانے سے باخبر ہو زمانہ جو ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ تھرو پروسیس ہوتا ہے پروسیس یعنی ہر زمانے میں ایک پروسیس چلتا ہے تو گریجول طور پر ایک چیز ختم ہوتی ہے دوسری چیز آتی ہے اچانک نہیں آتی ہے تو اس وہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں قومیں بنتی ہیں قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اس پروسیس کو جانے اس کو اویل کرے اس کی کامیابی ہے تو اس پر میں نے غور کیا مسلمانوں کی حالت کو تو مجھے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی ابھی پرسوں کچھ لوگ آئے تھے پڑھے لکھے لوگ ان کا مسلمانوں کے لیے کیا مستقبل ہے وہ مایوسی کی بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مستقبل نہیں اب دوسری قومیں آگے بڑھ رہی ہیں مسلمان پیچھے ہو گئے تو میں ان کو ایک آج سنائی کب من فیتن خالی رتن غلبت فیطن اللہ یعنی جو لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں یہ لا آف نیچر ہے یعنی اس دنیا میں اللہ نے جو فطرت کا نظام قائم کیا ہے اس میں کسی کی مناپلی نہیں ہے مناپلی نہیں ہے کہ کوئی اگر آگے بڑھ جائے تو آگے بڑھتا رہے کوئی حکومت پر قبضہ کر لے تو ہمیشہ حکومت پر قبضہ رہے اس کا ایسا نہیں ہوتا کم من کلی رتن کلبت فیطن کسی رتم بیلا یعنی جو پیچھے رہتے ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں جو محکوم بچ جاتے ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کہ اس پر ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ کہ کیسے ایسا ہوتا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر بار جب ایسا ہوتا ہے کوئی جیتا کوئی ہارا تو وہاں پر ایک چیلنج کریٹ ہوتا ہے چیلنج ہارنے والے کے لیے چیلنج یہ لا آف نیچر ہے جب بھی کوئی ہار جیت کا معاملہ ہوگا تو ضرور وہاں چیلنج کریٹ ہوگا تو چیلنج کیا کرتا ہے چیلنج جو ہے ہارنے والے کے لیے پیچھے ہو جانے والے کے لیے محرک بن جاتا ہے انسینٹو ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ پھر سے اٹھو پھر سے کرو یعنی ہر بار جب کوئی ہارتا ہے تو اس کو چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے ماٹیویٹ کرتا ہے کہ تم دوبارہ اٹھو دوبارہ کوچ کرو دوبارہ اپنے کو آزاد کرو اس طرح ہارا ہوا پھر جیت جاتا ہے ماراٹھی پھر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ مراٹھی جب پیچھے ہو جائے میجارٹی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو مراٹھی کے لیے ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے یہ ہے کہ اس کے پوٹینشیل جاگ رکھتے ہیں اس کے پوٹینشیل جاگتے ہیں اور اس کو ایک موقع تک اگر کام کرنے کا موقع ملا تو انکریٹو مارٹی کریٹو مارٹی بن جاتی ہے اس کی کریٹوٹی جاگتی ہے یہ بہت ہی خاص بات ہے جو جاننا چاہیے قرآن میں اس کو اپنے لفظوں میں کہا گیا ہے اس کو میں جو جدید تحقیقات اس کی ایسا بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گروپ اڈر چیلنج ہوتا ہے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اس کی کریٹیوٹی بڑھنے لگتی ہے پہلے اگر انکریٹو گروپ تھا تو اب کریٹو گروپ بننے لگتا ہے وہ یہ لا آف نیچر ہے یہ لا آف نیچر سب کے لیے یہ سب کے لیے تو انڈیا میں مسلمانوں کو یہ صورت حال پیش آئی فورٹی سیون کے بعد نائنٹین فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہوا تو عام طور پر سب لوگ کہتے تھے کہ اب تو مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں اس کنٹری میں یعنی مسلمان اپنے کو ڈسپلیسڈ کمیونٹی سمجھنے لگے ڈسپلیسڈ کمیونٹی اور عام طور پر مایوسی چھا گئی کہ اب اب انڈیا میں ہمارے لیے کیا ہے تو اس زمانے میں مسلمانوں کے لیڈر جو تھے انہوں نے ایک نسخہ دریافت کا ریزرویشن کہ مسلمان کے پیچھے ہو گئے تو ہم کو ریزرویشن ملنا چاہیے تو میں شاید انڈیا میں اکیلا تھا جس نے یہ کہا کہ ریزرویشن ورک ہی نہیں کرے گا ریزرویشن کی بات کرنا ایک ایسا فارمولہ پیش کرنا جو ورکیبل نہیں ہے کون آپ کو ریزرویشن دے گا اپنی ترقی کو روکے گا آپ کو بڑھائے گا تو مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے میں ایک جلسے میں شریک ہوا ایک بڑے مسلم لیڈر نے اس کو آزاد کیا تھا مجھ کو بلایا تھا وہاں تو میں نے وہاں تقریر جو کی تھی تو وہاں کے لوگوں کا جو مزاج تھا اس کے خلاف تھی سارے لوگ بات کر رہے تھے ریزرویشن کی ریزرویشن ہر چیز میں اور کہتے کہ اندر تو یہ مسائل ہے وہ پرابلم ہے تو میں نے تقریر میں اپنی کہا کہ انڈیا پرابلم کنٹری نہیں ہے انڈیا کنٹری آف اپرچونیٹی لوگ اس کو ایسے دیکھنے کیا بات کر رہے کیونکہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں ہمیشہ یہ مسائل وہ مسائل وہ مسائل تو میں نے کہا کہ انڈیا پرابلم کنٹری مسلمانوں کے لیے نہیں ہے انڈیا مسلمانوں کے لیے کنٹری آف اپرچونیٹی تو ایک شخص بھی نہیں تھا جسے بھی تیت کی ہو اس وقت اور میں بالکل وہاں ایسا لگ گیا جیسے کوئی انوکھی بات کر رہا ہوں میں اس وقت میں نے کہا تھا کہ بر وقت مسلمان اس کو جانتے نہیں ہیں کہ انڈیا میں ان کے لیے اپرچونیٹی ہے لیکن جب وہ جان لیں گے تو یہ مسلمان ہیرو بن جائیں گے اس وقت میں نے کہا تھا یہ بات غالباً ہوگی انیس سو ستر کے آس پاس کی تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مسلمان جب جان لیں گے کہ انڈیا میں ان کے لیے اپرچونیٹی ہے تو سب ہیرو بن جائیں گے آج اللہ کے فرض سے آپ دیکھیے سارے انڈیا میں مسلمان ہیرو بنے ہوئے ہیرو کے معنی ہے کہ ان کے پاس وہ جاب میں دیکھیے جہاں جائیے ایک مرتبہ میں گیا راشٹرپتی بن وہاں بھی بہت سے تھے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاتا ہوں تو وہاں بھی مسلمان سب ہیں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو وہاں مسلمان ہے یعنی ہر جگہ مسلمان نظر آتے کیوں ہوتا یہ ہے دیکھیے ایک مسلمان کا ہی رہا ہے اس کے آس پاس میں دوسرے لوگ ہیں تو پتہ چلا کہ فاق لڑکا جو ہے اس نے پڑھا پڑھ کر کے یہ کیا وہ کیا اور اس جو آپ کو پہنچ گیا ہے وہ تو آدمی سوچتا ہے کہ جاب تو میں بھی کر سکتا ہوں آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر کے کہ اس کے پاس کار نہیں تھی اب کار ہو گئی اس کے پاس گھر نہیں تھا اب گھر ہو گیا تو میں بھی کر سکتا ہوں ایسا تو یہ جو سچویشن ہے یہ جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو یہ ہوا یہ پروسیس چلتا رہا اور اب حالت یہ ہے کہ مثلا میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نائنٹین سکسٹی سیون میں دلی آیا تھا نائنٹین سکسٹی سیون سے میں دلی میں ہوں اس وقت مجھے یاد ہے کہ مسجدوں میں جب میں نماز پڑھ جاتا تھا جمعہ کے دن تو ایک بھی کار نہیں ہوتی تھی عیدگاہ میں ایک کار نہیں ہوتی تھی عید کی نماز میں میں جاتا تھا تو ایک کار نہیں جمعہ کی نماز پڑھ جاتا تو ایک کار نہیں آج کاروں کی بھیڑ ہے جمعہ کے لیے لوگ آتے ہیں کار میں بیٹھ کر کے عید کے لیے لوگ آتے ہیں کار میں بیٹھ کر کے تو اتنی مدت میں اتنا بڑھ گئے لوگ خود اس کالنی میں جب آیا تھا انیس سو اسی کے لگ بھگ جانے تو کوئی مسلمان نہیں تھا یہاں شاید ایک آدھ رہے ہوں سب ہندو لوگ تھے یہاں تک کہ جب میں پرانی دلی کو چھوڑ کر یہاں آنے والا تھا تو کچھ مسلمان کو وہاں کہاں جا رہے ہیں وہاں تو سب ہندو لوگ ہیں وہاں مار ڈالیں گے آپ کو یہ حالت تھی آج الدین ویسٹ جو ہے اس میں میجارٹی مسلمانوں کی ہے ایسے انڈیا میں جہاں بھی جائیے آپ حیدرآباد جب میں پہلی بار گیا تھا آزادی کے بعد تو ٹرین سے گیا تھا اسٹیشن پر سب رکشا والے کھڑے تھے بہت سارے بال بال سب مسلمان ہیں یہ مسلمان ہے یہ بات ہے نائنٹین فورٹی ایٹ کی اب میں جاتا ہوں تو چاہے ریلوے سے جاؤ یا ہوائی جہاز جاؤ وہاں پر کاروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے مسلمانوں کی کار تو یہ جو ہے یعنی حالات نے مسلمانوں کو کریٹو بنا دیا حالات نے مسلمانوں کو سکھایا کہ تم بھی آپ کے کما سکتے ہو تم بھی گھر بڑھا سکتے ہو تم بھی جاب لے سکتے ہو تو یہ پورے انڈیا میں یہ ہے کہ مسلمان تیئی سے آگے بڑھ رہے ہیں سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ تو بات ہے اکانومی کے لحاظ سے معاشیات کے لحاظ سے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے لیڈروں کو پتہ نہیں ان باتوں کا وہ ابھی شکا کے وہی بولتے ہیں یعنی حالات جو ہیں حالات کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو جیسے بارش ہوئی اور سبزہ اگا تو حالات کہہ رہے ہیں کہ اے کسان جہاں آپ نے کھیت میں اور فصل کی تیاری کر اور کسان کہہ رہا جائے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے ویسی حالت ہے اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کے حالات نہیں ہیں انڈیا کے مسلم لیڈر ہیں جو تقریباً سب کے سب مایوسی کی بولی بولتے ہیں جتنے پرچے مسلمانوں کے ہیں سارے پرچے مایوسی کی بولی بولتے ہیں اب دیکھیے کل کی بات ہے کل بمبئی سے ایک صاحب آئے تھے جو وہاں ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا اس کے نائنٹی فائیو اسکول چل رہے ہیں school college ninety five school college چل رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک نیا کالج بنا رہے ہیں شاید میڈیکل کالج بتایا انہوں نے کچھ اس میں ایک ہندو نے ساٹھ کروڑ روپے کا ڈونیشن دیا ہے بامبے میں لیکن یہ خبر میں نے کسی مسلمان پرچے میں نہیں پڑی وہ چیئرمین صاحب جو آئے تھے انہوں نے بتایا تو معلوم ہوا ایسی خبریں نہیں آتی ہمارے پرچوں میں ہمارے پرچوں میں آتی کیا نگیٹو خبریں نگیٹو ڈور ڈر کے لاتے ہیں کوئی نہ کوئی خبر اور پازیٹو خبریں وہ چھاپتے نہیں تو اس وقت مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ ان کی انکمپٹنٹ لیڈرشپ جہاں تک حالات کا تعلق ہے حالات تو بالکل مسلمانوں کے فیور میں ہو چکے ہیں اور اس سے مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے یہ پہلو ہے اکنامک کے اعتبار سے معاشیات کے اعتبار سے دوسری پہلو کو لیجیے تو کسی کمیونٹی کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایک معاشیاتی بنیاد ملے اکانومک بیس اکانومک بیس ملے یہ پہلی چیز ہے یعنی اس پاس گھر ہو اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہو اکانومک بیس یہ آلریڈی مسلمانوں کو انڈیا میں مل چکا ہے یعنی جو پہلا اسٹیج ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو اکنامک بیس اس ملک میں مل چکی ہے ان کے پاس گھر ہے ان کے پاس جاب ہے ان کے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے اب دوسرا اسٹیج ہے دوسرا اسٹیج ہے تعلیم کا ایجوکیشن کا تو اب مسلمان بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ایجوکیشن میں ہر جگہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے ایجوکیشن آدمی کو باشور بناتا ہے یعنی انٹلیکچل ڈیولپمنٹ لاتا ہے اس کے اندر سوچنے کی طاقت آتی ہے ایجوکیشن کا سب سے بڑا رول یہ نہیں کہ آپ کو جاب مل جاتا ہے وہ سیکنڈری بات ہے ایجوکیشن کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک سوچنے کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا طریقہ کیا ہے تو اب مسلمان داخل ہو گئے دھیرے دھیرے یعنی معاشیا میدان میں تو آگے بڑھ چکے ہیں کافی تعلیم کے میدان میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں تو کیا کہ ایک وقت آئے گا وہ شاید بہت جلد آئے گا جب مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہوگا یعنی انٹلیکچل اویکننگ آ چکی ہوگی وہ اس قابل ہو چکے ہوں کہ رائٹ ویبنگ رائٹ تھنکنگ آ چکی ہوگی تو شاید بہت جلد ایسا ہوگا اور یہ پروسیس شروع ہو چکا یہ پروسیس شروع ہو چکا اس کے بعد جو تیسرا اسٹیج ہے تیسرا وہ ہے دعوت دعوت کیا ہے دعوت کیا ہے کہ مسلمان پہلے اس ملک میں ایک لائبلٹی کے طور پر تھے پھر ان کے ذہن میں آیا کہ ہم ایک ٹیکر گروپ میں ہیں ٹیکر گروپ ٹیکر کمیٹی بنے ہوئے تھے تو اب اس سے نکل کر کے وہ دور آئے گا انشاءاللہ کہ جب ان کا یہ سوچ آئے گا ہمیں گیور گروپ بننا ہے دائک بننے کے ہے گیور گروپ بننا دعوت کیا دوسروں کو دینا آپ جب جاب کرتے ہیں دوسروں سے لیتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں تو تب بھی آپ کسٹمر سے لیتے ہیں لیکن دعوت ایک ایسا کام ہے جو آپ کو ٹیکر گروپ سے اٹھا کر کے گروپ میں تہر کر دیتا ہے دینے والا بنا دیتا ہے آپ کو تو قرآن میں ہے کہ واما مائن ہو ناس مائیڈاس جو گیور گروپ ہوتا ہے اسی کو بڑائی ملتی ہے اسی کو اسٹیبلشمنٹ ملتا ہے اسی کا درجہ بڑھتا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا جو دور ہے کہ مسلمان اس کو ٹیکر گروپ بن جائیں وہ بھی شروع ہو چکا ہے اگر یہ بہت ہی دھیمی رفتار سے تو یہ اس کو سمجھنے کی بات ہے اسی کو سمجھنے والا تجدید کا کام کر پائے جو اس کو نہ سمجھے وہ تجدید کام نہیں کر سکتا مجد کا رول کوئی اپارٹمنٹ کا رول نہیں اسے نبی اپارٹمنٹ کیا تھا نبی کا رول اپارٹمنٹ کا رول ہوتا ہے ان اللہ نے ایک شخص کو نبی بنا دیا اب فیصلہ آیا اس کو وہی دی اس وہی کو کو سنا دیا اس نے تو یہ اپائنٹمنٹ کا رول ہوتا ہے لیکن مجدد کا رول اپائنٹمنٹ کا رول نہیں ہوتا یہ تو سیلف اپائنٹمنٹ ہے سیلف ڈسکوری کی بات ہے یعنی جس آدمی کا دے تڑپ ہو کہ محبت میں دوبارہ ریوائول ہو دوبارہ انہیں زندگی آئے دوبارہ اسپرٹ جا گئے اخترف آئی تو اس کو کیا کرنا ہے وہ حالات کی اسٹڈی کر رہے ہیں حالات کا مطالعہ کر کے جانے کے وہ زمانہ کیا ہے جس میں وہ کام کرنا چاہتا ہے تو آج کا جو مجدد ہوگا وہ اس طریقے سے اس کو اپنے کو تیار کرنا پڑے گا کہ وہ دریافت یہ کرے کہ جو قوم اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ وہ زوال یافتہ ہو چکی جسے اقبال نے اعلان کیا تھا کہ تیرے محیط میں کہیں گور زندگی نہیں جھوٹ چکا میں موج موج دے چکا سدر سدر تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ امت اپنے زوال کے آخری دورے پہنچ چکی ہے اب کیا ہے ریوائور ہوا ہے ریوائور اب زوال سے نکل رہی ہے اور یہ لا آف نیچر کے مطابق ہے تو تجدید کا کام وہ کر پائے گا جو جانے اس بات کو کہ وہ دور ختم ہو چکا شکایتوں کا دور پروٹیسٹ کا دور معاشی کا دور تو ختم ہو چکا یہ جانے تب وہ ترجیح کا کام کر پائے گا تو اب جو پروسیس تاریخ کا چلا ہے اس پارٹیشن کے بعد کس طرح سے اس نے کام کیا ہے کہ پہلے دور آیا اس بات کا کہ مسلمان اس ملک کو اپنے کو ڈسپلیس سمجھنے لگے ڈسپلیس لیکن اس ڈسپلے سے آپ سمجھیں گے تو سادہ بات نہیں ہو آپ کا اندر کا جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گی آپ کو کچھ کرو تم بھی کرو تم بھی کرو جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں پچھڑ گیا میں تو ڈسپلے پرسن بن گیا تو یہ سادہ بات نہیں ہے آدمی کا جو نیچر ہے نیچر اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اس کو انسینٹو بن جاتا ہے وہ ہوا یعنی مسلمان جو فورٹی سیون کے بعد ان کو جو مایوسی آئی تھی جو اپنے کو ڈسپلیس ہونے لگے تھے تو پھر ان کا فطرت کے قانون کے مطابق ان کو ان کے نیچر نے موٹیویٹ کیا موٹیویٹ کیا موٹیویٹ کیا یہاں تک کہ وہ داخل ہو گئے یعنی مین اسٹریم میں داخل ہو گئے اب بزنس میں جاب میں ایجوکیشن بھج کر وہ دکھائی دینے لگے اس سے آف نیچر نے کام کیا پھر آپ وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو پڑھا کر اپنے کو علمی اعتبار تیار کر رہے ہیں تو دوسرا دور آ رہا ہے یعنی شور کا دور انٹلیکچل اویکننگ کا دور معاملات کو زیادہ گائے کے ساتھ سمجھنے کا دور یعنی تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ دوسرے دور میں امت داخل ہوگی تو یہ دور چلتا رہے گا یہ پروسیس چلتا رہے گا کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے کہ جب ایک پروسیس جاری ہو جائے تو وہ نان اسٹاپ چلتا رہتا ہے رک نہیں سکتا بیچ میں تو ایک پروسیس جاری ہو گیا کہ مسلمان فورٹی سیون کے بعد اسٹیگریشن میں چلے گئے تھے اسٹیگریشن جمود میں پھر ان کے اندر کریٹیوٹی شروع ہوئی حالات کے دباؤ کے تحت پھر وہ داخل ہو گئے مین اسٹریم میں تو انہوں نے بزنس سے جاب میں ہر جگہ داخل ہوئے وہ پھر اب تعلیم کے میدان میں داخل ہو گئے وہ اب تیسرا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ سی پی ایس اسی کا ایک علامت ہے سی پی ایس اس بات کی علامت ہے کہ مسلم سی پی ایس بھی مکہ ایک حصہ ہے تو سی پی ایس سے کرامت ہے کہ مسلمان اب دعوت کے دور میں دخل ہو گئے دعوت کا دور کیا ہے اپنے آپ کو گیور کمیونٹی بنانا ٹیکر کمیونٹی سے جگاڑ کر اپنے آپ کو گیور کمیونٹی بنانا یعنی ناف گروپ بنانا یہ اب چل رہا ہے اب ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جتنے یہ لکھنے بولنے والے ہیں جو ابھی تک بولی بول رہے ہیں معاشی کی ابھی کل میں ایک مشہور میگزین ہے مسلمانوں کا آیا تو میں نے اس کی ہیڈنگ پڑھوائی جتنی ہیڈنگ تھی سب شکایتی سب ظلم کی داستان اور کلیگ جو شام کو میرے پاس آئے بمبئی کے بہت بڑی مسلم منجمن کے چیئرمین انہوں نے کہا کہ ہم میڈیکل کالج بنا رہے ہیں اس کے لیے ایک ہندو نے ہمیں ساٹھ کروڑ روپے دیا ہے ڈونیشن یہ خبر نہیں یہ خبر کہیں نہیں ہے کیوں لوگ پر اتنا تھنکنگ چھائی ہوئی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو یقین نہیں کرتے وہ یقین نہیں آتا ان کو پازیٹو یعنی خبروں کو سنتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا اس لیے وہ چھاپتے بھی نہیں تو سب سے برا رول جو ہے اس وقت وہ مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے طبقے کا ہے مسلمانوں کے دانشور طبقے کا ہے اس میں علماء بھی شریک ہے شکایتی بات ہے شکایتی بات ہے مایوسی کی بات ہے ظلم کی بات ہے سب یہی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ اب مسلم اما تیسرے دور میں داخل ہو گئی ہے پہلے دور سے گزر چکی دوسرے دور سے تقریباً گزر چکی اب تیسرے دور میں داخل ہو گئی یعنی اپنے کو گیور کمیونٹی کے طور پر اسٹیبلش کرنا یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ رول ہوگا تو اس وقت ضرورت کس بات کی ہے ضرورت ہے کہ لوگوں کو ایسے اخبار نکالے جائیں ایسے پرچے نکالے جائیں ایسی کتابیں چھاپی جائیں ہم اللہ فرض یہی کر رہے ہیں ہم الگ فرض یہی کام کر رہے ہیں لیکن اس میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو شریک ہونا چاہیے کہ امت کو ذہن دیا جائے امت کو سوچ دی جائے کہ وہ دور ختم ہو گیا وہ دور ختم ہو گیا مجھے یاد آتا ہے ایک قصہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا ایک نوجوان آیا وہ نوجوان کی تعلیم امریکہ میں ہوئی تھی کسی وجہ سے وہ امریکہ کو چھوڑ کر انڈیا واپس آ گیا تو اس کے جو ساتھی تھے سب اس کو کیا کہتے تھے یہ تو امریکہ چھوڑ کے یہاں گئے یہاں کوئی اسکوپ کہاں ہے اس نے مجھے بتایا کہ میرے جتنے ساتھی ہیں میرے رشتے دار ہیں سب ایک ہی بات کہتے ہیں تو امریکہ کو چھوڑ کر انڈیا آ گئے یہاں تو کوئی اسکوپ نہیں تو میں نے اسے کہا کہ اسکوپ نہ ہونا سب سے بڑا اسکوپ ہے انڈیا میں اگر اسکوپ نہ ہو تو وہ سب سے بڑا اسکوپ ہے تو اس کا وہ کیسے میں نے کہا جب اسکوپ نہ ہو تو آپ کو چیلنج بن جاتا ہے وہ اسکوپ نہ ہونا ایک چیلنج بن جاتا ہے آپ پھر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے کیا میں بھی انسان ہوں میرے پاس بھی دماغ ہے میرے پاس بھی ڈگری ہے میں بھی کوشش کروں میں بھی آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں نے کہا کہ انڈیا میں آپ اگر واپس نہ جائیں گے امریکہ انشاءاللہ تو اسی ملک پہ آپ ترقی کریں گے اب مجھے نہیں معلوم کو لڑکا کیا کرتا ہے لیکن اس سے میں نے کہا تھا کہ آپ اگر ٹھہر گئے انڈیا میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نیچر نے آپ موٹیویٹ کیا اب موٹیویٹ کر کے آپ کو ترقی تک پہنچا دیا جہاں اسکوپ نہ ہو وہاں موٹیویشن ہوتا ہے جہاں اسکوپ نہ ہو وہاں محرک ہوتا ہے جہاں اسکوپ نہ ہو وہاں چیلنج ہوتا ہے یہ راز ہے زندگی کا تو جو لوگ تجدید کا کام کرنے کے لیے اٹھے یہ سب پتہ جاننا چاہیے اور شکایت کی باتیں کرنا کہ انڈیا میں ڈسکریمنیشن ہوتا ہے یہ سب بالکل میں تو اس کو حرام کے درجے میں غلط مانتا ہوں حرام کے درجے میں چند دن ہوئے ایک صاحب آئے ان کا کہ انڈیا میں ڈسکریمنیشن ہوتا ہوتا مسلمانوں کے ساتھ تو میں نے کہا کہ ڈسکریمنیشن کی بولی جو بولتا ہے وہ سیٹر کی بولی بولتا ہے ان کا وہ کیسے میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خلیفہ بنایا تو شیطان نے کیا کیا تھا یہ تو کہا تھا کہ اس کو پیدا کیا گیا مٹی سے اور مرے پیدا کیا آگ سے اور مجھ کو درجہ نہیں دیا اس کو درجہ دے دیا یہ تو ڈسکریمنیشن ہے یعنی ابلیس سمجھتا تھا کہ درجہ مجھ کو ملنا چاہیے کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور مل گیا آدم کو یہ تو ڈسکریمنیشن ہے تو سب سے پہلے دنیا میں یہ بولی بولا کون سیٹن بولا لینگویج آف ڈسکریمنیشن جو استعمال کیا سیٹن استعمال کیا اب جو یہ بولی بولتا ہے وہ سیٹن کی پیروی کرتا ہے اور جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک آیت ہے قرآن میں کہ جو انسان شیطان کو فالو کرے گا اس کو اور شیطان کو دونوں کو میں ڈال دیا جائے گا سورہ العراف سورہ نمبر سیون آیت نمبر ایٹین لمن کمن ہم لم لن کم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے جو کوئی سیٹر کی پیروی کرے گا اس کو فالو کرے گا اس کو اور سیٹر کو دونوں کو جانے میں ڈال دیں گے تو کتنا رسکی بات ہے یہ کہنا کہ انڈیا میں مسلمان کے ساتھ ڈسکرپشن ہوتا یہ کہہ کر آپ کو آپ بیکٹ کر رہے ہیں سیٹر سے بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے جب آپ یہ بولیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرپشن ہوتا ہے تو آپ یہ رسک لے رہے ہیں کہ آپ کو بریکٹ کر دیا جائے چیتن سے کتنی خطرناک بات ہے کتنی خطرناک بات تو بات کیا ہے discrimination is a part of nature discrimination ایک برا نام دے دیا گیا ایک حقیقت کا ڈسکریمیشن کوئی چیز ہے نہیں یعنی خدا کی تخلیق میں خدا کے کیشن پلان میں ڈسکریمی دیتی انسان نے ایک لفظ ایجاد کیا ایک نیگیٹو ٹرم ایک ریئلٹی کا ایک نیگیٹو ٹرم ہے یہ وہ کیا ہے کہ according to the law of nature زندگی میں کمپٹیشن ہے چیلنج ہے کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے یہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس کو کہا دیا ڈسٹریبیوشن وہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے you are paying the price of your backwardness آپ کی تعلیم میں اگر پیچھے رہ گئے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی ڈگری نہیں ہے تو آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جائے گا تو ڈسکرپشن نہیں ہے وہ آپ اپنی ہی بیکورڈنیس کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو اگر ہمارے لیڈر ہمارے لکھنے بولنے والے لوگ ہمارے جو پرچے نکالتے ہیں وہ لوگ یہ بات کہیں تو جہاں آدمی دیکھا کہ میرے ساتھ ایسا قصہ ہوا تو وہ موٹیویشن بن جائے گا مثلاً اس کی انگلش کمزور ہے تو انگلش امپروو کرے گا میتھمیٹک کمزور ہے تو میتھمیٹک امپروو کرے گا اس کا پروفیشنل ڈگری نہیں ہے تو پروفیشنل ڈگری لے گا اور پھر وہ آگے بڑھ جائے گا تو جو لوگ مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ انجام کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے وہ سیٹان کی بولی بولتے ہیں وہی رسک لے رہے ہیں کہ ان کا انجام وہی ہو جو شیطان کا انجام مقدر میں ڈسکرپشن کے کانسیپٹ سے بالکل انکار کرتا ہوں ڈسکرپشن کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں ایک گھر ہے فرض کیجئے دو بیٹے کے باپ کے ایک بیٹے نے اچھا پڑھا جاب کر رہا ہے گھر میں پیسہ لاتا ہے جیسے اچھا، دوسرے بیٹے نہیں پڑھا وہ پیسہ نہیں لاتا تو ظاہر ہے کہ اس کی عزت وہ نہیں ہوگی جو لڑکا پیسہ لاتا گھر میں اس کی عزت ہوگی اور جو پیسہ نہیں لاتا اس کی عزت نہیں ہوگی تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے یعنی apparently case of discrimination apparently it is a case of discrimination لیکن ایسا ہے نہیں وہ لڑکا جس نے پڑھا نہیں تو وہ اپنے نہ پڑھنے کی پرائز دے رہا ہے he is paying the price of his own backwardness کوئی ڈسکرپشن کی بات نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یا تو اچھی بات بولو یعنی بولو ہی بات چپ رہو فلی خان اولیاس بت جس کے پاس اچھی بات بولنے کے رہو تو چپ رہ جائے اس کو جس کے بعد یہ ظلم بو راس اور ہم کو ستایا جا رہا ہے ہم انڈر سیج ہیں ہم کو ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے میرے ساتھ جس کے بعد یہ بولی اس کو بولنا نہیں چاہیے اس کو فل یقل خارن فرض بول بولو تو اچھی بات بولو تو بولے بولو ہی بچے رہو یہ سارے لوگ جو مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے ہیں ان پر فرض ہے کہ چپ ہو جائیں یا تو اپنی بولی کو بدلیں اب مسلمانوں کو صرف یہ بات بتانا ہے کہ تم نے تمہاری اکانمی درست ہو گئی ماشاء اللہ درست ہو گئے تمہارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں اب تم تیسرے دور میں داخل ہو جاؤ یعنی گیور گروپ بنو اس ملک میں یعنی دائی بنو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں اللہ کے رحم کے مستحق بنے ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ we are starting with question session now I request our online viewers to please send in their questions on info at cpsglobal.org. مانا یہ پہلا سوال آیا ہے مسٹر آصف کا ڈیلی سے وائی مسلم کنسیڈر داوا ویسٹیج آف منی دیکھیے دعوت کی امپورٹنس مسلمانوں کو بتائی نہیں مسئلہ یہ جتنے مسلمانوں کے جو لکھنے والے بولنے والے لوگ ہیں انہوں نے کبھی دعوت کی آمد بتائی ہی نہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ دعوت کا کا کام کرنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے دعوت وہ چیز ہے جو آپ کو یہ کریڈ دیتی ہے کہ آپ نے وہ کام کیا جو جس کام کو نبی نے چھوڑا تھا اپنے بعد وہ کام کر رہے ہیں بلائے کا مان نبین یہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھی ہوں گے اتنا بڑا درجہ ملے گا کہ قیامت میں انبیاء کے ساتھی ہوں گے یہ لوگ یہ بتایا نہیں گیا تو نہ بتانے کی ویسے ایسا ہے اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دعوت کتنی اہم بات ہے دعوت کی قیمت کیا ہے انہوں نے اگلا سوال کیا ہے مختار احمد نے بہار سے at the time of start of our prayer we should tell the نیت اور از انٹینشن انف تو نیت اور انٹینشن ایک ہی چیز ہے سوال خاص صحیح الفاظ میں نہیں ہے سوال کرنے کا مطلب غالب یہ ہے کہ لفظوں میں نیت کو کہنا ضروری ہے کہ نیت کافی ہے شاید مطلب سوال کا یہ ہے کیونکہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ممبئی طرف کابل کے وغیرہ الفاظ بولتے ہیں تو یہ الفاظ بولنا ہرگز ضروری نہیں ہے صحابہ ایسے الفاظ نہیں بولتے تھے یہ تو عوام کے لیے ہیں یہ سر الفاظ اصل چیز یہ کہ آپ نیت نیت کے معنی ہے کہ آپ ذہن آپ کا بیدار ہو آپ سمجھتے ہو یعنی آپ کے ذہن میں یہ خیال تازہ ہو کہ میں نماز پڑھنے کے کھڑا ہوا ہوں تو الفاظ دہرانا ہرگز ضروری نہیں ہے لیکن نیت ضروری ہے نیت کے معنی ہے ذہن یعنی ادھر ادھر نہ بھٹک رہا ہو بلکہ سچ مچ احساس آپ پر تاری ہو کہ ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یہی نیت ہے اور سنیے یہ اگلا سوال آیا ہے حسین آرا کا شری نگر سے السلام علیکم Maulana Sahab recently I attended a school function with my child and there was a great discussion on morality development in children. At the end of the function, I failed to understand how can we develop morality in our children. Maulana Sahib, my question to you is, what is morality and how can we develop this in our children? یہ جو آپ آج جو باتیں کی یہ سب مورال کو بوسٹ کرنے کی باتیں ابھی جو میں نے باتیں کہی ہیں مورال کو بوسٹ کرنے کی باتیں تو ہمارے جو لیکچر ہوتے ہیں وہ کا آڈیو اور ویڈیو ٹیپ ہوئی تو اس کو سنوائیے یا کتابیں پڑھوائیے ہمارے میگزین نکلتے ہیں اس کو پڑھوائیے ہمارے مشن کا مقصد یہ ہے مرال بوس کرنا تو آپ اس کو ہماری کتابوں کو ہمارے ویڈیو کو استعمال کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ ہوگا مولانا یہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر راج ملک کا ڈلہی سے مولانا ایک صاحب کو میں نے آپ کی کتاب شتم رسول کا مسئلہ دیا بعد میں اس صاحب نے کتاب کی تعریف کی لیکن یہ کہا کہ مولانا اسرائیل اور آر ایس ایس کے لیے کام کرتے ہیں وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے مولانا میں نے کہا کہ یہ سب پروپوگینڈا ہے تو وہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ میں جرنلسٹ ہوں کئی بار مولانا کا انٹرویو لیا ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ سارا بلیم مسلمانوں کو دیتے ہیں دیکھیے مسئلہ یہ نہیں کہ کس کو بلین دیا جاتا مسئلہ یہ کہ دلیل کیا ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے یعنی کس دلیل سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کا کام کر رہے ہیں یا بی جے پی کا کام کر رہے ہیں کوئی دلیل چاہیے دلیل دلیل کیا ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے قرآن کا مطابق نہیں ہے مسئلہ دیکھیے شت رسول کا مسئلہ لیجیے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہ جو شت کرے اس کو مار ڈالو جو مسلمان کر رہے ہیں آلریڈی قرآن میں اس کا الٹا ہے قرآن میں ہے کہ دوسروں کو تم ختم نہ کرو ورنہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے مسلمانوں کو اسے منع کیا گیا ہے کہ دوسروں کو ایسی بات کہا جس سے بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ ریئیکشن میں کچھ کرنے لگے تو مسلمانوں سے کہا گیا دوسروں کا نہیں تو ہم جو بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کسی کو ہمارے پر کرسی کرنے کا حق ہے لیکن دلیل کرنا چاہیے ہاں، یہ تو الزام کی بولیے ایلیگیشن کی بولیے تو ایلیگیشن تو کس کے پہ لگا دیجیے شیطان نے نوز اللہ میں پہ لگا دیا ایلیگیشن کہ خدا تو نے جس کے کام لیا تو ایلیگیشن سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو دلیل دینی پڑے گی ہمارے یہ اگلا سوال آیا ہے مسٹر عمران کا بحرین سے Maulana Sahab today in your lecture you said دسلمٹرڈ next phase of intellectual revival but how is it possible when every literature they collect information from and every gathering they only have and read negative news and conspiracy of others دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کنویٹیو پارٹ تک پہنچ گیا میں نے کہا کہ پروسیس شروع ہو گیا کمبنیشن کا پوائنٹ ابھی نہیں آیا ہے تو ہم آپ کوشش کر کے اس کو بوسٹ کریں اس پروسیس کو بوسٹ کریں یہاں تک کہ وہ کم پوائنٹ تک پہنچ جائے تو میں جو کہا ہے وہ پروسیس کا شروع ہونا ہے پروسیس کا کنویشن میں پہنچانا نہیں ہے اس کو یعنی کہ ہم اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بوسٹ کریں ہم بوسٹر بنیں تو ان شاء اللہ وہ مکمل ہو جائے گا ہمارا یہ اگلا سوال کیا ہے مختار احمد نے بہار سے وائی دی امامت of prayer of the dead body of a prophet was not done یہ کوئی سوال نہیں ہے آپ کتابیں پڑھی آپ نے خاصی کتابیں نہیں پڑھی تاریخ کی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کتابیں پڑھیے اگر آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو تاریخ اسلام نے آبادی کی پڑھیے عربی پڑھنا چاہتے ہیں بنائے پڑھیے اس میں آپ کو جواب مل جائے گا ہمارے یہ اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم نے دہلی سے nowadays Muslim great emphasis on form in their worship how this tendency develops in the people of the book why the spirit get lost in later generation of the people of the book please extreme دیکھیے یہی ہمیشہ ہوتا ہے پچھلی امتوں تو ہوا مسلمان بھی ہوا کیونکہ جب اسپرٹ ختم ہوتی ہے تب بھی دین باقی رہتا ہے لیکن فارم کے سے باقی رہتا ہے کبھی بھی دین ختم نہیں ہوتا اسپرٹ ختم ہوتی ہے تو مجدد کام یہ کہ اسپرٹ کو ریوائو کرے وہ فارم کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو آلریڈی موجود ہوتا ہے ہمیشہ تو مجدد کا کام اصل میں سچ پوچھے تو ریوائو کرنا ہے اسپرٹ کو اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا کیونکہ کام کیا ان میں آپ نے اسپرٹ پیدا کی تو ہمیشہ جدت رہتے نہیں مر جاتے ہیں پھر ان کے بیٹے پھر ان کے پوتے تو بعد کی نسلوں میں کبھی بھی وہ اسپیڈ باقی نہیں رہتی فارم تو رہتا لیکن اسپیڈ بھی باقی رہتی تو تجدید حقیقتاً بعد کی نسلوں کے آتا ہے پہلی نسل کے نہیں یہ تو ایک ایک لا آف نیچر ہے چلتا رہے گا اگلا سوال آیا ہے مولانا اقبال عمری کا چینئی سے مولانا پازیٹو اپروچ رکھنا اور انسانیت کی مکمل خیر خواہی کرنا ہی اصل تجدید ہے آج واضح ہوا تجدد اور تجدید میں کیا فرق ہے تجدد پسند کس کو کہا جاتا ہے دیکھیے تجدید کا مطلب ہوتا ہے اصل دین کی تجدید مطلب اصل دین کیا ہے کہ نماز کا فار باقی رہے ضرور نہ باقی رہے جیسے حدیث بتا ہے کہ لا سلاتا یا تخشہ تو لوگ اس کو بھول جائیں اور سمجھیں کہ مسال والی نماز پڑھ لو تو نماز ہو گئی اور لا سلاتا لملم یا تخشہ بھول جائیں وہ تو تجدید کا کام یہ ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے اس کو یاد دلایا جائے تاکہ لوگ جو ہے اپنے فار بھائی نماز کے ساتھ ساتھ خوشی والی نماز اس میں اضافہ کریں یہ تو ہوا تجدید کا تجدد یہ ہے کہ اپنے دماغ سے نکالنا بس کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی جو ہے یہ پیسہ کا ضیاع ہے قربانی بند کرو اور لوگوں کو پیسہ بانٹ دو یہ سب تجدد ہے کیونکہ جو چیز میں نہیں ہے اس کو آپ نے اپنے دماغ سے نکالا روزہ کے کہتے ہیں کہ وہ عرب میں کھانے کی چیزیں کم ہوتی تھی اس لیے کہہ دے کہ روزہ رکھو اب روزے کی ضرورت نہیں یہ سب تجدد ہے یعنی جو چیز دین میں موجود ہو اپنے دباؤ سے آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے روزے کے بارے میں یہ کہیں کہ عرب میں کھانے پینے کم ہوتا تھا تھا روزہ رکھتے کہ اب روزے کی ضرورت نہیں ہے یہ تجدد ہے لیکن اگر روزہ کے فار باقی رہے کہ اسپیڈ ختم ہو جائے تو اس کو کر رہے ہیں آپ تو وہ تجدید ہے یہ ہے دونوں کا فرق مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے مہتاب صاحب نے دھامپور سے مولانا صاحب ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے پلیز ایکسپلین ماں کے پیروں کے جنت ہے لفظی بانے میں کوئی لے لے تو بالکل غلط ہے وہ ایک اسلوب ہے کرنے کا بڑوں کی خدمت کرو ماں باپ بھی بڑوں میں شامل بڑوں میں سو ہوتے ہیں بڑوں کی خدمت کرو بڑوں کا ادب کرو بڑوں سے نصیحت لو باقی ایسا نہیں کہ اس کی پاؤں کے جنت ہے اب کہا کاغذات جی، جنت ملے گی نہیں کہا جنت نہیں ملے گی سب اس کا تعلق دین سے کچھ نہیں اور اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر فریدہ خانم کا ڈہلی سے what is this phenomena that even those Muslim who good jobs who are successful business man and are also successful in other field اس لیے کہ دیکھیے وہ رہتے کہاں ہیں مسلم سوسائٹی میں رہتے اگرچہ وہ ان کا ایک جاب پلیس میں یا ورک پلیس میں جاتے ہیں وہاں پیسے کما کے واپس آتے ہیں لیکن ان کا جو رہنا ہے زندگی گزارنا وہ اسی مسلم معاشرے میں ہوتا ہے جہاں چرچا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہو رہی کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں کے لکھنے بولنے والے لوگ ہیں جو اسٹیج پہ بولتے ہیں جو کتابیں چھاپتے ہیں جو پیڈیکل نکالتے ہیں وہ سب کے سب ون ٹو آل نیگیٹو بولی بول رہے ہیں ایک ٹریڈیشن چل پڑا ہے تو اسی پہ لوٹتے ہیں وہ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں اپنے ورک پلیس پہ اس بات اسی پہ لوٹ جاتے ہیں اسی چرچے میں وہ خود بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چیز بناتے ہیں وہ ان کا اپنا معاشرہ ہے ان کا اپنا گھر ہے تو اس وجہ سے بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا تب مائنڈ سیٹ ٹوٹے گا مولانا یہ اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر نجما صدیقی نے ڈلہی سے Maulana your talk today has given a different angle of thinking and mind set which would give confidence to minority instead of low self esteem and thinking to propagate this message to the women groups and educational institution where I go what is your opinion تو بہت اچھی بات ہے آپ نے صحیح پکڑا بات کو اور اس گاج پر آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں میرے خیال سے اس کو بڑھائیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور یہ اگلا سوال آیا ہے ادری صاحب کا رائے پور سے so call discrimination against Muslim is nothing compare to the scale of discrimination face by Jews in many places around the world but despite the problems Jews have progress far better than others how they could do it and what we can learn from it دیکھیے اس کا جواب اس کو ملتا ہے جب ہم یہود کی ہسٹری کو پڑھیں یہود کے ساتھ کیا ہوا یہ قرآن میں بتایا گیا کہ مرتین یہ یعنی دو بار ان کو اپنے فلسطین سے نکلنا پڑا ایک بار عراق کے بادشاہ نے حملہ کیا دوسرا ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا یہ قرآن موجود ہے تو وہ چلے گئے ڈاسپورہ میں یعنی فلسطین چھوڑ کر ٹرانسفارم چلے گئے یہ لوگ اس وقت زیادہ تر گئے یورپ ملک یورپ میں زیادہ گئے اس وقت حالات آئے تھے تو یورپ میں کیا ہوا کہ انہوں نے سائنس کی ایجوکیشن لی سائنس کی ایجوکیشن میں ان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آ گیا مسلمانوں کے ساتھ آسانی ہوا مسلمان اسی گھیٹوں پہ رہتے ہیں اسی گھیٹوں میں یعنی اگر فلسطین سے نکالنا گیا ہوتا یہود کو تو وہ بھی اسی پڑے رہتے ہوں لیکن نکل کر کے گئے یورپ میں آج آپ جانتے ہیں کہ ہر یورپی ملک یہود ہے موجود وہاں جا کر انہیں ماڈرن ایجوکیشن لی سائنس پڑھا تو آج کے زمانے سے واقف ہوئے وہ آج کا زمانہ کیا ہے اس کے مطابق ان کی ذہن منا مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا مسلمان تو اپنے گھٹوں میں تھے اسی گھٹوں میں رہ گئے اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مسلم ادارے بنائے مسلم کالج مسلم یونیورسٹی تو وہ کچھ زیادہ اچھا کام نہیں تھا مسلمانوں کو چاہیے تھا ڈھکے رہو اس کو اسی سسٹم میں جو آلریڈی ہے یعنی ہندو کالج اور کرسچن کالج یہ گورنمنٹ کالج سے جائیں مسلمان بھی تاکہ ان کو ان کو کاپریشن پیش آئے تو مسلمانوں کے اپنے ادارے بنائے گئے وہ سب فیور پہ پیش کرتے تھے فیور خوب ان کو فیور دیا گیا تو ان کو کمپٹیشن پیش نہیں آئے اور یہود کو کمپٹیشن پیش آئے یورپ امریکہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن اور چیلنج تھا جس نے یہود کو بدل دیا مسلمان ابھی اس سے بےخبر ہیں مسلمان ابھی بھی وہی بولی بولتے ہیں جسے عرب کہتے ہیں یا عبدال دا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ابھی بھی عرب یہ بولی بولتے ہیں یا عبدال دال بدروں کی اولاد حالانکہ وہ بدروں اولاد نہیں ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کی اولاد ہے وہ جو یہودی تھے رسول اللہ کے زمانے تھے آج وہ یہودی نہیں ہے کسی مسلمان کو خبر نہیں اس کی وہی بولی بولتے اب بھی جو یہودی تھے رسول اللہ کے زمانے میں وہ یہودی سائنٹفک ایج سے پہلے کے یہودی تھے اب وہ جو گئے جاسپورا میں اور زیادہ تر یورپ پہ امریکہ میں گئے تو ان کو وہاں چیلنج پیش آیا وہاں انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن لی سائنس کی تعلیم لی ماڈرن جو ایکٹیویٹیز ہیں اسے داخل اس نے ان کو بالکل آج کا یہ اردو بالکل ڈفرینٹ ہے لیکن مسلمان اس کو جانتے نہیں اب جو مسلمان ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیور دینا ان کے ساتھ دشمنی کرنا ہے ہر کس فیور نہیں دینا چاہیے ان کو کرنا چاہیے کہ جاؤ کمپٹیشن میں اپنے آپ کو اپنے پرو پراپسائی کو کوئی فیور نہیں دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ساتھ دوستی ہے کیونکہ فیور نہ دیا جائے فیور زیادہ دوستی نہیں ہے آپ دیکھیں میں ایک بات کر سکتا ہوں آپ کو کہ امریکہ میں ایک صاحب ایک مسلمان کی تعلیم امریکہ میں ہوئی ایک یہود کے کالج میں یہودی کالج امریکہ میں ان سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے یہود کے بارے میں کیا تجربہ آپ کا انہوں نے کہا کہ ہمارے کالج میں یہ حالت تھی کہ یہود کا زیادہ سخت امتحان لیا جاتا تھا کوئی گریس بار نہیں ملتا تھا ان کو ہم لوگوں کو گریس مل جاتا تھا یہود کے اپنے کالج میں زیادہ سخت ٹیسٹ لے آتا تھا یہود کا کبھی ان کو گریس بار نہیں دیا گیا کوئی فیور نہیں کیا گیا ان کے ساتھ اور دوسروں کو گیس بات دے کے آگے بڑھا رہے ہیں یہ سوچ جو آئی یہود میں یہ مسلمان موجود نہیں ہے مسلمان جو ہے گیس بات دے کر آگے بڑھ لیتے کمپٹیشن کی امپورٹنس جو ہے چیلنج کی امپورٹنس ہے مسلمان کو جانتے ہی نہیں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کو یہی ہے کہ وہ فیور کو جانتے ہیں اور چیلنج کو نہیں جانتے ہمارا یہ اگلا سوال آیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی کا دہلی سے is dawa work responsibility of every Muslim or it is the responsibility of only a group? یہ پرانا مسئلہ ہے کہ فرض عائد ہے یا فرض کفایا ہے میں کہتا ہوں کہ فرض عائد ہے یعنی ہر مسلمان جہاں کسی سے ملے تو اس کو پتا ہے وہ کہ اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے یعنی کہ کوئی دوسرا کر دے تو مجھ سے ثابت ہو گیا یہ تصور عورت ہے تو فرض الکفایت نہیں ہے یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کو جس طرح نماز فرض ہے اسے دعوت فرض ہے جو نہیں کرے گا پکڑا جائے گا مولانا یہ اگلا کوشچن آیا ہے مسٹر دانش فضل کا لکھنؤ سے why listening your lecture in class اور online we have no negativity but when we are not in your lecture then negativity comes in our mind how to eliminate this دیکھیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کی وجہ کہ لوگ ایک بار سن لیتے ہیں ایک بار سننے سے یہی ہوگا آپ کو بار بار سننا چاہیے اور کتابیں پڑھنا چاہیے سپورٹڈ لٹریچر کو میں کہتا ہوں لیکچر کو بار بار سنیے اور ساتھ ساتھ سپورٹڈ لٹریچر اس کو بھی پڑھیے ورنہ اس کے بعد آپ جاتے ہو سوسائٹی میں سوسائٹی وہی ہے تو اس کا اثر پہنچے گا آپ کو لیکن اگر آپ لیکچر کو ریپیٹ کریں اور کتابیں پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ مکمل طور پر بچ جائیں گے okay we will end the session now